السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہانی زبانی کے ہنستے مسکراتے چمکتے دمکتے خاص بچوں کے لیے ہم آئے ہیں آج ایک اور خاص کہانی کے ساتھ عنوان ہے میں بھی روزہ رکھوں گا اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے سیدہ شاہینہ شاہین نے امی جان کل پہلا روزہ ہے کتنے بجے کا الارم لگاؤں سہری میں اٹھنے کے لیے فرحان نے پوچھا بیٹا میں لگا لوں گی الارم آپ نے کون سا روزہ رکھنا ہے جو الارم لگانے کی ضرورت پڑ گئی امی جان نے ہنس کر کہا میں روزہ ضرور رکھوں گا اگر آپ نہ مانی تو میں دادا جان سے کہوں گا ان کے کہنے پر تو روزہ رکھوانا پڑے گا مجھے فرحان نے دھمکی دی تو امی جان بے اختیار ہنس پڑی فرحان دوسری کلاس میں پڑھتا تھا ذہین مگر ضدی اپنی بات منوانے والا اکلوتا ہونے کی وجہ سے سب اس کی بات مانتے تھے خصوصاً دادا جان اس وجہ سے وہ زیادہ ہی بگڑ گیا تھا رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی اس نے روزہ رکھنے کی ضد شروع کر دی تھی دادا جان آپ کل روزہ رکھیں گے دادا جان جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے فرحان بھاگ کر ان کے پاس جا کر پوچھنے لگا فرحان بیٹا دادا جان کو پانی تو پینے دو امی جان نے دادا جان کے ہاتھ سے تصویر اور ٹوپی پکڑتے ہوئے کہا ہاں بیٹا انشاءاللہ ضرور رکھوں گا میں کیا گھر کے سب بڑے روزہ رکھیں گے دادا جان نے جواب دیا بالکل ٹھیک کہا آپ نے سب روزہ رکھیں گے لیکن امی جان نے مجھے روزہ رکھنے سے صاف منع کر دیا ہے فرحان نے منہ بسورا امی ٹھیک کہہ رہی ہیں بیٹا ابھی آپ چھوٹے ہیں جب بڑے ہو جائیں گے تب رکھنا دادا جان نے امی کے ہاتھ سے پانی کا گلاس پکڑتے ہوئے کہا دادا جان آپ تو ہمیشہ میری بات مانتے ہیں آج امی کی کیوں مان رہے ہیں فرحان نے شکوہ کیا <laughs> آپ کو پتہ ہے روزہ کیسے رکھا جاتا ہے دادا جان نے پوچھا جی ہاں مجھے پتہ ہے روزے کی حالت میں کھانا نہیں کھاتے پانی بھی نہیں پیتے فرحان نے جلدی سے جواب دیا شاباش آپ کو تو پتہ ہے روزے کے بارے میں لیکن بیٹا امی جان آپ کو اس لیے روزہ نہیں رکھنے دے رہی کیونکہ گرمی زیادہ ہے آپ کو دن بھر پیاس لگ سکتی ہے دن کافی لمبا ہوتا ہے بھوک بھی لگ سکتی ہے روزے کی حالت میں تو کچھ کھا پی بھی نہیں سکتے تو کیا کریں گے اگر بھوک پیاس لگی تو دادا جان نے پوچھا اگر آپ کو بھوک پیاس نہیں لگتی تو مجھے کیوں لگے گی فرحان نے جواب میں سوال کیا وہ اس لیے کہ ہم سب بڑے ہیں اور بڑے بھوک پیاس برداشت کر سکتے ہیں بیٹا دادا جان نے جواب دیا تو پھر مجھے روزی کا ثواب کیسے ملے گا فرحان نے افسردگی سے کہا ہاں یہ ہے پوچھنے والا سوال تو بیٹا آپ کو بھی ثواب ملے گا آپ کو گرمی کی چھٹیاں ہیں گھر میں امی کا ہاتھ بٹا کر گھر کے دوسرے کاموں میں روزے دار کی مدد کرنے سے بھی روزے جتنا ثواب ملتا ہے چھوٹے بچوں کو دادا جان نے کہا کیا واقعی ایسا ہے فرحان نے خوش ہو کر پوچھا بالکل اور بڑے کے روزے سے بھی حصہ ملتا ہے بچوں کو ہمارے روزے کا تھوڑا تھوڑا حصہ ملے گا آپ کو اور آپ کا روزہ پورا ہو جائے گا دادا جان نے فرحان کو پیار کرتے ہوئے کہا پھر ٹھیک ہے میں روزہ رکھنے کی ضد نہیں کروں گا دادا جان آپ میری بات مانتے ہیں تو میں بھی آپ کی بات مان لیتا ہوں مگر ایک وعدہ فرحان نے کہا جی بتائیے بیٹا میں رمضان میں تین روزے ضرور رکھوں گا ہاں فرحان نے کہا تو امی اور دادا جان مسکرا دیے جی جی بیٹا تین روزے تو آپ رکھ لیں گے انشاءاللہ اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی خاص کہانی کے ساتھ اللہ حافظ